ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ مولوی لوگ جو ہے مولانا لوگ جو ہے وہ حرام حرام کرتے ہیں ہماری سمجھ میں آتا نہیں حرام کیا ہے تو میں نے ورڈ بدل دیا میں نے کہا آپ اس کو حرام کے ٹرم میں نہیں سمجھ پاتے آپ کیونکہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ ہے مائنڈ کا انڈر یوٹیلائزیشن جس چیز کو مذہب میں حرام کہا گیا ہے وہ کیا ہے وہ مائنڈ کا انڈر یوٹیلائزیشن ہے کہ جب آپ ہوا کرتے ہیں فرینڈشپ چلاتے ہیں اور شراب پی رہے ہیں اور آؤٹنگ شاپنگ کر رہے ہیں تو کیا ہے وہ آپ آپ اپنے اپنے اپنا کو انڈر یوٹیلائز کر رہے ہیں تو حرام جو ہے وہ اپنا انڈر یوٹیلائزیشن ہے ایک دم اس نے سرنڈر کر دیا مان لیا اس نے کہ واقعی یہ بات صحیح کہہ ہیں آپ میں نے کہا جو ٹائم آپ بتاتے ہیں ان چیزوں میں اس چیف قسم کی یعنی انٹرٹینمنٹ میں اسی کو آپ کسی بڑے کام میں بتا سکتے ہیں جیسے فریڈے نے اپنے اپنے ٹائم کو بڑے کام میں بتایا تو دنیا کو اس نے لائٹ دے دی دنیا کو انجن دے دیا تو میں نے کہا آپ اس کو حرام کے ٹرم میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن آپ اس طرح اگر سوچیں کہ اپنا وہ انڈر یوٹیلائزیشن ہے وہ اپنے مائنڈ کو کم استعمال کرنا ہے یعنی اتنی بڑی چیز خدا نے دی ہے آپ کو اور اس کو آپ بالکل یعنی استعمال نہیں کر پاتے ہوا کرتے رہتے خالی تو آج کے انسان کا جو مائنڈ ہے اس کو ایڈریس کرے اس طرح سے ہمیں اسلام کو پیش کرنا ہے اگر وہ حرام حلال کو نہیں سمجھتا ہے تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یہ تمہاری اپنی قیمتی وجود جو تمہارا ہے جو جو تمہارا قیمتی مائنڈ ہے اس کا یہ انڈر یوٹیلائزیشن ہے کم تر استعمال ہے اس کا تو مجھے یقین ہے کہ اس کو سمجھ پائے گا کیونکہ ہر دوانے کی ٹرمالوجی الگ ہوتی ہے ایک ایک صحابی نے کہا ہے کہ کہ کل میں ناسا قدر عقول لوگ لوگ جس طرح سوچتے ہیں اس طرح سے بات کہو تاکہ ان کا مائنڈ ایڈریس ہو لوگ سوچتے ہیں انڈر ایٹرائزیشن کا جو ٹرم ہے وہ ان کی سمجھ سمجھنے کا ٹرم ہے اس طرح سوچتے ہیں وہ کہ میں اپنے وقت کو کمتر استعمال نہ کروں اپنے پیسے کمتر استعمال نہ کروں یہ ان کا مانا ہوا شبد ہے تو اگر اس اس میں ڈھال کر آپ بات کو کہیں گے تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا ان کو لیکن حرام حلال کے سمجھ میں نہیں آتا حالانکہ یہ واقعہ ہے حرام کیا ہے حرام یہ ہے کہ اپنے وجود کا کمتر استعمال انڈر یوٹیلائزیشن تو آدمی فون ٹھٹک جاتا ہے سمجھتا ہے کہ واقعی میں تو بہت غلط کام کر رہا ہوں میرے پاس یعنی اتنی بڑی چیز ہے اس سے اتنے بڑے کام میں کر سکتا ہوں اور میں چھوٹے کام میں پھنسا رکھا ہے میں نے اپنے آپ کو